حضرت تقریباً پندرہ سو دو ہزار بندہ کیونکہ جھلیا اعلان کر کر دیتا دیتا بھی بھی چشتی کیا ہوتا ہے ہے ہے منع منع کیتا کیتا میں میں میں دنیا پھر خدمت کی تھی جوڑ ملوڈیا نال جیڑی جیڑی کیتی کیتی

آخیا حوصلہ کر میں آ جا اچھا، چٹ لکھ دیتی آخ جی مول صاحب سارے پنڈ دتو گی اعلان کر کے رنگ سدے نے سلاد تسبی آتا کنجر پیچھو بیٹھا میں

سور سو تو بغیر بھرے تو دو کلام تین میں کر دیتے اقبال میں اقبال یاد بنا دینا جہاں مگر ہے اقبال والے اس دن والے ہوں والے سر ضربت پہ ہم سے آخر ضربت پہ ہم سے ہو جاتا ہے آخر پاش پاش حاکمیت کا بتے سنگی دلو آئی نہ رو ضربت پہ ہم سے آخر ہو جاتا ہے آخر پاش پاش اقبال آدھا مسلسل چوٹاں لگ رہن نا تے حاکمیت دے بوت جڑے ہوں نا جڑے اندروں پتھر دل اتوں شیشہ رو چہرہ شیشے واگو کی مطلب ظاہر قوم دے سجن اندروں دشمن اس طرح دے حاکم جڑے نا کتے آ کے مسلسل چوٹا ماری رکھو تے آخر برباد ہو مسلسل چوٹا مار رہے ہیں ہم سے ہو جاتا ہے آخر پاش پاش بڑا جلال ہے ہے اقبال کلام جلال جلال بڑا پڑھن انداز بھی وہی والا پھر جا کے سونے کا سہاگا بن جائے پڑھا بھی تو قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہے برق نہ رہی شولا مکالی نہ رہی وہ یار پہلے قوم دے واعد ہوں سن ڈب مرو جڑے وائز ہوں سن پختہ خیال ہوں سن پختہ خیال پکا خیال کا مطلب ہے اگلے مرضی پھرن نہ پھرے یعنی ایک ایک لوگ فرمائش کرن سرکار موضوع لا دیو وہ آ کے نہیں میں وہ لاؤنا اللہ رسول پسند ہے اس لیے ضرورت ہے ایک خواہش ہے ایک ضرورت ہے میں تھوڑی خواہش نہیں مننی میں تھوڑی ضرورت پوری کر سمجھ لگی گا وہ ہے پختہ خیال کہ شرح نال چلنا ہے نال نہیں چلنا واحد قوم میں وہ پختہ خیال ہی نہ رہی جڑی پہلے ہے سی برق طبعی نہ رہی پہلے انہوں دی طبیعت بجلی آگوں کی سی جی میں اگ چولہ سڑ دی اگے اسی طرح باطل نو دے جاندے سن شولا مکالی نہ رہی گل کرتے سن تو لگتا سی جی میں منہ چگ سٹ دیں کفر دے باطل دے خلاف ہوں دلہ ملا منہ چگ سٹن دی بجائے برف دے گوڑے سٹتا میٹھے میٹھے اسلامی میٹھے میٹھے دنیا جہاں پر لگی ہوئی ہے لگے رہنے دو کتی رن دیا پترا تو کا پیغام دے رہا ہے چودہ برف تبعی نہ رہی شولا مکالی نہ رہی

حدیث بخاری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواز فرماتے تھے مرت آئی نہ آپ کی آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتے چہرہ غضب ناک ہو جاتا منہ سے جلال کے ساتھ کلام فرماتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے کسی بہت بڑی مصیبت سے آپ اپنے لوگوں کو ڈرا رہے فرق تبھی نہ رہی شاء اللہ اتنے عشق چھیڑ کے بہ رہے جنو جی گن ہاتھ رکھو وہ عاشق لگا ماشاء اللہ مولانا عبد العزیز چشتی صاحب عشق عشق عشق تو بڑا کلام کرتے ہیں میں جی کا کہڑا خود خود قسم خدا دی میں تعین آخیا جی اقبال نو پڑھنے میں لگتا ہے اے جہان

غلام اس واسطے کہ میرے آقا دا غلام ہے تے جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام سبحان اللہ سمجھ لگی کاش کے بندہ ہے اقبال آندا اگر یک قطرہ خون داری اگر مشتے پرے داری بیا با تا با بیا تا با تو آموزم طریق شاہ بازی دا اگر یک قطرہ خون داری اگر مشتے پرے داری یا الٹ میرے خیال اگر مشتے پرے داری اگر یک قطرہ خون داری آندا اگر مٹھ پراندی ائی ایک قطرہ خون دے او مسلمان مٹھ پراندی ائی ایک قطرہ آ میرے کولا میں تینو باز والے کام کرن سارے سکھا دیاں طریقے شاہ بازی را شہبازی طریقے میں سکھا دیاں گا صرف ایک قطرہ خون دا کی مطلب غیرت ایمان سے دلیا لائے گا سبحان اللہ غیرت ایمان ہوئے تو میرے کلام دے کھولا جے میں تینو باز نہ بناواں دے پھر آکھ پروازاں ہی نہ کراواں دے پھر آکھ اس واسطے اقبال اپنے دور تو مایوس کیا اور ساتھ کیا تربیت عام ہے پر جوہر قابل ہی نہیں اپنے دور سے سب دیکھ لیا سنو سوچا کہ نہیں ہوئے قوم مردہ ہال ہے ہال غیر تمیر والے بندے کو نہیں آئے ختم نہیں آئے ہالے کوئی وقت نہیں آیا تربیت عام ہے پر جوہر قابل ہی نہیں بڑے بڑے صوفی درویج فکرا تربیت آتے بیٹھن لیکن ہالے میں دیکھ رہا وہ جوہر نہیں جہاں اس تربیت نو قبول کرے لہذا ایک مرید ہالے نہ آل نے یہ مریدوں کو سان امید کو نہیں کہ اسلامی انقلاب برپا کرنے گے اناحل نے لڑاک نے تربیت عام ہے پر جوہر قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں منتظر تھی منتظر تھی تو وقت آئے گا جوہر لے آؤ گے کہ حضرت صاحب دے درویز میں یرتد دمن کو مانتی نہیں پھنسا بھیا اللہ بے کیونکہ وہ ارتداد کا دور تھا اور اللہ تعالیٰ مرتدوں کے مرتد جب ہو جاتے ہیں پھر ان کے دور کے آخر میں اپنے محبت والے پیدا کرتا ہے ان کا جوہر قابل ہوتا ہے یہ محبت والے محبت جو ہے نا جڑے آتے نے وہ اصل رب رسول کی خاطر آتا ہے قربان کی جائے لیکن گل کرنا جی ہوں تمہیں دس رہا تھا اقبال کہنا پیا ہوں پڑھایا سنایا میں کہ یار ہے ہے ہے کہ جو سختی منزل کو سامان سفر سمجھے ہے کالا کمال جو سختی منزل کو کہ منزل تک پہنچدیا راہ جنا مینو دکھ مصیبت آنیا یہ سامان ہے جن میں پہنچا جی نہ ہوتا تو میں پہنچ نہیں سکتا جو سختی ہے منزل کو سامان اے اے وائے تن آسانی ناپید ہے وہ راہی اے وائے تن آسانی وہ مینو حال نہیں دستا وہ راہی نہیں پیا دستا وہ راہی آئے گا <laughs> مرد مرد بزرگ بزرگ آئے آئے گا وہ اتنا آسانی ہے ہے جوہر حساب اس بعد قوم غلط پاسے گئی دن بدن بہتری نہیں آئی الٹی میاں صاحب دا بریف سی کسے دا بریف سی بزرگ دا کچھ بس چند لوگ ایسے سن جڑے اپنا کچھ بچا کے ٹر گئے نے لیکن انقلاب دے واسطے کچھ نہیں کر سکتے تربیت عام ہے پر جوہر قابل ہی جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں میں رب دے کیڑے کیڑے راز کھولا جڑے اس قرآن کھولن یا اقبال تو کھلائے نے تو کھلائے نے قسم خدا دی یعنی قرآن نو تو ادھر میں ملا کے تو پر میں کر لیا میں ہوں سوچ لیا کہ میں اقبالیات جڑے نا انہوں نصاب داخل کرنا یورپ نے نصاب داخل کیتا ہے یورپ دے نصاب اقبال اقبالیات پر کیوں کیوں نہ آخیا ہے کہ یار اقبال جڑے نا یہ مسلمانوں دا انتہائی خیر خواہ جڑی گل کرتا ہے وہ مسلمانوں دی بہتری خیر ہوں جے ترقی ہوں جے لہذا یہ پڑھاؤ اے دے خلاف الٹ کراؤ انہوں تو آپ برباد ہو مقصد پڑے گا لے صاحبہ مکالف اس طرح چوک لگے گا ہاں اتنے کی نہیں آ